مجھے جہاد نظر آ رہا ہے ہنستا مسکراتا چمکتا خون بہاتا خون اڑاتا شہدا کے خون کی مہکاٹ کو ساری دنیا میں دکھاتا یہ نظر آ رہا ہے اس کے گرد ایک پہرا ہے یہ پہرا رب کے قرآن کا ہے قرآن چاروں طرف کھڑا ہے سبحان اللہ منظر دیکھو منظر دیکھو یہ رب کا جہاد بیچ میں کھڑا ہوا ہے چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں تانے برسائے جا رہے ہیں ہر طرف سے اس جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ایک طرف سے تیر آتا ہے سورہ انفال روک لیتی ہے دوسری طرف سے تیر آتا ہے سورہ برات روک لیتی ہے تیسری طرف سے تیر آتا ہے سورہ بقرہ روک لیتی ہے چوتھی طرف سے تیر آتا ہے سورہ آل عمران روک لیتی ہے پانچویں طرف سے تیر آتا ہے سورہ نساء روک لیتی ہے چھٹی طرف سے تیر آتا ہے سورہ معاہدہ روک لیتی ہے ساتویں طرف سے تیر آتا ہے سورہ حج روک لیتی ہے آٹھویں طرف سے تیر آتا ہے سورہ نور روک لیتی ہے کسی اور طرف سے تیر آتا ہے سورہ محمد سینا تان کے اس کو روک لیتی ہے پھر اور طرف سے گولا آتا ہے سورہ حجرات آگے کھڑی ہو جاتی ہے پھر دشمن آگے بڑھتا ہے بل آدیات کے گھوڑے دشمن کو پیچھے پھینک دیتے ہیں دشمن جشن مناتا ہوا آتا ہے جا نصر اللہ کی صورت اس کے عزائم پہ خاک بن کے گرتی ہے اور دنیا والوں جس جہاد کی حفاظت کے لیے قرآن کی بیس کھڑی ہوئی ہے جس جہاد کی حفاظت کے لیے قرآن کی چار سو چوراسی آیتیں کھڑی ہوئی ہے تم خود تو مٹ سکتے ہو اس جہاد کو تم نہیں مٹا سکتے ہو نہیں مٹا سکتے